گاؤں کو بڑے احسانات ہیں ہم نے جب بھی کسی مکتب کے جلسے کے لیے یا مسجد کی افتتاح کے لیے حضرت بتاؤ دی تو حضرت تشریف بات تو بے بروزی کی بات سمجھی گئی میں نے اپنے دل میں سوچا کہ حضرت مفتی صاحب نے بے طرح ہم پر کرم فرمایا آج ان کے ساتھ دونوں کا نکاح ہو رہا ہے تو پھر ہمیں کم سے کم شریک ہونا ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں نکاح انسان کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ضروری چیز ہے اسی لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے بھی یہ کہا کہ نوجوانوں کی جمع تم نے سے جس شخص کو نکاح اور قدرت کو نکاح کر لیں من استطاع منكم الباء فليتزوج اور وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ نکاح کر لینے سے آدمی کی نظر پس پر رہتی ہے اور وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے اور یہ بالکل تجربے کی بات ہے کہ اگر آدمی نکاح نہیں کرتا یہ غیر فطری عمل ہے یہ بعض مذاہب میں کچھ مذہبی ان کا اس طرح ہے کہ وہ نکال نہ کرنے کو ثواب سمجھ وہ دیکھا لیتے ہیں تو نکاح نہیں کرتے ہم نکاح نہیں کرتے تو پھر آپ اخباروں میں پڑھیں گے کہ کتنی خرابیں سامنے آتی ہے چرچ میں جو حالات ہیں اس وقت میں تو آپ آپ اگر کو حیرانی ہو جائے گی کہ وہاں کتنی بدی پھیلی ہوئی جو نن ہیں ان کے عورتیں جو نن کہتے ہیں وہ کسی خراب میں مبتلا ہے اور جو پادری لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کے اپنے اخبار چیک رہے ہیں کے اخبار کینیڈا کے اخبار بڑے بڑے اس پر آرٹیکل آ کر لکھ رہے ہیں تو جب ہم اس خبروں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے گیا نکاح میری سرکار نکاح کو میری طریقے سے آدمی نے نکاح سے اعراض کیا منہ ہونا وہ میری جماعت میں سے نہیں اس لیے کہ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے عملی اسلام اس بات کو سمجھا ہے یہ بات ناممکن ہے کہ نوجوان آدمی اس کے اندر قوت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت طاقت عطا فرمائی ہے اور وہ بغیر نکال کے پوری زندگی گزارتے مشکل آدمی کسی بھی اجنبی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو نوجوان آدمی چاہے جیسا کوئی ہو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ باتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں یہ نظر جو ہوتی ہے یہ نظر سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں آدمی غلط کام کی طرف ایک شاعر ہے وہ بڑے چھوٹے سے شبدوں میں پوری انسان کی زندگی میں جو اس طرح ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے نظر تم فخت شام سلام و کرام بڑے دونوں بھلے باپ دو حصے میں تو وہ پوری حقیقت کے شخص میں بیان کرتے ہیں پہلے تو آدمی کی نظر پڑتی ہے کسی اور نظر پڑی اس کو ذرا پسند آئے تو اس نے کم و کافی اس کو سلا ہمارے حضرت مولانا حمی خاص صاحب پاکستان میں ہیں بڑے شیخ ہیں زبردست وہ بڑی نوجوان چیزوں کو پکڑتے ہیں ان ہیں آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو یہ آپ کیا ضرورت ہے کھانے اس کی کیسے کچھ نہیں اور پھر اور کلام سلام کے بعد کلام شروع ہوتا ہے اور کلام کے بعد مرد آتا ہے فرما بھائی وعدہ اور معاہدہ جب وعدہ ہو گیا تو فرائی کے کر ہم ملیں گے پر جباب لیکن شروعات کہاں سے ہوئی اس نظر کی شروعات کو شجر نے کہا خود لکھوں میں نہیں نا یا وہ خود میرا سوال ہی وفر المؤمنات يغضضن من ابصارهن مسلمان مردوں سے یہ کہہ دو کہ اپنی نظروں کو پست رکھتے ہیں مسلمان عورتوں سے یہ بیان کر دو کہ اپنی نظروں کو ہم بخار کی پڑھ رہے تھے حضرت مولانا فخردین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوت تو اس قسم کی روایت آئے تو حضرت نے سیاح نے بھاری کے سبب میں فرمایا کہ بعض لوگ ہم اپنا تقوا بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم تو دیکھتے ہیں کہ لیے لیکن ہمارے پردیشن سب کو احساس غلط حضرت نے سبق پہ کہا کہ ایسا آپ کے سامنے اگر کہیں گے کہا کہ کوئی نوجوان آدمی اگر ساتھ آپ کو ایسا کہے تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے پاس چلے جانا اس کے کام میں جا کر یہ کہنا کہ کسی حکیم سے رجوع <laughs> کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ناممکن ہے ایک آدمی نوجوان ہے اور وہ کسی اچھے جوان کی طرف دیکھتے اور اس کے حالات پیدا نہ ہوں ایسا ہوتا نہیں کہ ماؤ کی پکوان کی بات نظر کی بات مت اور وجہ یہی بیان ہے کہ وہ آپ کے لیے والی ہے اور آپ کی شرم کا کے زیادہ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے آپ کی کوئی نیت کر لینی چاہیے کہ میں یہ نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے علیہ کے لیے سنت کا استعمال پیدا اور تاکہ میری عزت نفس اور میری عزت نفس عزت نفس اور عزت نفس ایک کی آپ کی پاس لگنا ہے تو نکاح کے بعد کسی نے کہا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے سوچ لو کہ آپ کس سے نکاح کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے تو کہاں ہے مقصودہ کی طرف نظر کرنے کو جائز خراب ہے یہ پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے تو ایسا تو نہیں کہ آپ نے دیکھ لیجیے اور آپ نے نکاح کر لیا پھر نکاح کے پاس میں نے دیا آپ نے کیسے آپ میرے پاس آئے میں پہلے دیکھتا تو پھر نہیں اگر آپ کو پسند ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ مرضی کیجیے نکاح کیجیے لیکن ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کے آیت ہے پڑھ کر آپ نے نکاح کر لیا پھر دیکھنے کی بات چھان لیجیے کہ جو کچھ ہے میں اپنی زندگی میں اس کے ساتھ نبھاؤں پھر حسن حسن اخلاق سیرت کے ساتھ کے افلاح معاملہ یہ ہے کا مزاج کہ پہلے دیکھ لو تمہاری لڑکیت کی رغبت ہے اس بچی کی طرف تو ٹھیک ہے پھر اور اگر آپ نے رغبت سے کر لیا پھر آپ کے گھر آنے کے بعد کچھ باتیں ایسی بھی پیش آ سکتی ہیں کہ جو آپ کی طبیعت کے خلاف اس کو برداشت کر اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو ان میں ناپسند بھی آئے آئیں اس کے بعد عورتوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی طبیعت میں ناگوار گزرتی ہے تب بھی کہتے ہیں میڈیا کی بتا دیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے کئی لوگ اہلی ہی وہ انا میں اپنے گھر والوں کے لیے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رعایت فرماتے ہیں اللہ کے تعالیٰ کی کہ حضرت صفیہ کے ساتھ حضرت کا خیبر کے موقع پر نکاح ہوا صفیہ وہ تو سردار بیٹی تھی اور نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منوالا کی تیاری کر رہے تھے لے جانے کے لیے تو آپ نے اپنے آواز سے پردہ کیا اور اونٹ پر بٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اپنا گھٹنا ایسا کیا اور اس پر پیر اثر سلزیہ بھی کرایا ندی آپ زبان لیکن انہوں نے نہیں کہا ڈبل ڈبل جاتا کوئی کٹرا لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت یہ ہے اچھے معاشر و اچھے مرن کے معروف کتنی ہی آج بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مظاہرات کے پاس خبر گیری فرماتے تھے ان کے ان کے بارے میں ان کے تبدیل کی بات وہ سنتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی جملے ازواج مظاہرات میں سے کبھی نکل جاتے تھے زبان میں اور خاص کر کے تو کیا کروا جو ہمی کا لیکن سٹی کے اندر تو اتنا غصہ ہے کہ انہوں نے ایسا غصہ لگایا حضرت عائشہ انہوں نے کہا کہ کوئی سمجھ میں بات آ رہی نبی سے زیادہ ایسی کبھی بات کرتی ہے کہ سچ کے علاوہ کچھ نہ کہنا باب اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بٹھا دیا پیچھے بٹھا دیا میں کہا ابو بکر میں نے یہ بات یہاں پھر نہیں کہی اس کو بتایا حضرت عائشہ کو یہ نہیں کہا کہ ایسا اور ہم کھلے تو کیسے کہتے کیوں کہ یہ لیکن آپ صلی اللہ کا یہ ہے یہ ہے مسلم معاشرے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مانا مشی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے کئی مطلب سنائے فرماتے تھے کہ اس زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کا خیال نہیں کرتے اور کہا بھائیوں ان کی تکلیفوں کو برداشت کرو تو جب کوئی بات کیسے تکلیف برداشت کرو غصے کو پی جاؤ اس لیے کہ جو تیری ٹیری سے پیدا ہوئی ہے تو اگر آپ اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ تو ٹوٹ جائے گی وہ تو من کے ساتھ ہی زندگی گزارنی اور اگر آدمی کے اندر نفسیات کی مہارت ہے علم کا وہ ہے سائیکولوجی کا تو وہ تو بہت جلدی ہاتھ میں لے سکتا ہے سائیکولوجی کا اس کی کتاب بہت اچھی سلطی حاصل روز ہے یا شوہر کی اصلاح ہے اور اسلامی زندگی ہے مثالی مثالی شوہر بیوی کتنی پندرہ بیس کتابیں مشینری ہے کہ ہمارے لوگ شادی کرنے سے پہلے کپڑے بہت سارے لائیں گے نئے نئے جوتے لائیں گے لیکن یہ کتابیں نہیں لاتے بھی لائے نکاح کرنے سے پہلے ذرا یہ جو کتابیں ٹھگی ہوئی ہے اس پر بھی نظر دوڑا دورہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں کیسے کہتے ہیں گھوڑ بیان کیا ہے آدمی کو پورے دیش سے اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا چاہیے خرچ میں تنگی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ خرچ کی تنگی سے بھی بات کرتا ہوں عورتیں تنگ ہو جاتی ہیں تو شکایت خود رسول وسلم کے سامنے شکایت کی ابو ابو بہت پسند آتی ہے اپنے ہم تو پھنسے وہ تو اجازت چاہتی تھی کہ اس کی اجازت کے بغیر میں ان کے مالک سے کچھ لے لوں کیا ضرورت کے مطابق نہیں دے سکتے مغیرا ان مغیرہ شعبہ انہوں نے ایک عورت سے اپنا پیغام دیا اور دوسری عورت کے ساتھ ایک نوجوان نے بھی پیغام دیا تو اس لڑکی نے ایسا کہ بھائی تم دونوں آؤ میں ذرا دیکھوں بات چیت کروں پڑھنے کے پیچھے سے مجھے پھر اندازہ تھا یہ دونوں کے وہاں کے بعد دیکھا سے پڑھنے والا ہے کہ نوجوان بڑا تندرست اور فوٹو ہے اس پر یہ اوپر کے تو ان کے دل میں آیا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ کسی کو پسند کرے لیکن کیونکہ عمر دادا تھے ان کا محمد تک ہے تجربہ کا انہوں نے کہا اچھا اس کو تو ایک نوجوان ہے اس کو ابھی میں بات ہونے لگا تھا انہوں نے کہا تمہارا کیسا ہمارا گھر میں کیسا تم معاملہ کرتے ہو خرچ کا ہاں، میں تو اس کے پیسے کا اس بات کرتا ہوں اور میں ایسا کرتا ہوں اور میں یہ یاد کرتے میرے قدرت کی تلسی گئی حضرت مجھے کہا کہ بھائی میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں اپنی جلد جلد خرید کر دیتا ہوں خرچ کرتا ہوں جب ختم ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ اور دے اور دے لیکن سوچا کہ یہ تو سب بہت وسیع ہے اور یہ آدمی تو پیسہ خرچ کرنے میں کہتا ہے کہ میں تو خرید رکھ دیتا ہوں جس جتنا تو پھر میں نے کہا میں نہیں کہتا یہ کروڑوں دو شرکت ایک کے ساتھ کون کرے میرے دوستوں عورتوں کی رعایت کرنا یہ کی بات ہے اور عظیم صاحب تو ہر تقریب میں یہ فرماتے ہیں کہ بہت غلط بات ہے یہ بہت غلط بات ہے کہ بیوی کو آپ مہینے میں کچھ رقم ایسی نہیں دے رہے ہیں میں کہ جس میں اس کو اختیار ہے کیونکہ وہ کہاں کہاں پہلے فرض کرتے سودا لے کر تشریف لائے تھے تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو دکانوں پر کام کرتے ہیں ان کی بیویاں بھی دکان پر تو سب کو پوچھا حضرت رکھے انسان نے کہ صحیح صحیح مطلب کہ تم ہر مہینے میں کتنے پیسے بیوی کو دے رہے تو اس میں سے بہت کم ایسے تھے جنہوں نے کہا ہم اس میں رین دیتے ہیں تو اکیل صاحب نے کہا کہ یہ تمہاری ناانصافی ہے کہ وہ تمہارا گھر کا کام کرتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے تمہارا کھانا پکاتی ہے پھر دکان پر آ کر کام کرتی ہے اور پھر جب بھی اس کو ضرورت ہے تو تمہارے سامنے ہاتھ چلانا پڑتا نہیں دیر کا اپنے آپ میں نہیں ہوتا بیوی کے ہاتھ میں لگ دو اور اس کو کہو کہ اس کے بھائی کا لڑکا بہن آ گئی یا کوئی اور اس اس کا کا جی چاہے گا تو اس کو پانچ روپے دے لیکن اس کے بعد پانچ روپے ہے ہی نہیں تو کہاں سے دے اگر آپ اس کو ایک رقم دے رکھتے ہیں تو اس کو خوشی ہوتی کہ میرا بہن کا بچہ ہے میرا بھائی کا بچہ ہے میں ایسا خرچ یہ اصل میں ہوتی ہے ایسے گھر ہمیشہ خوش و رنگ کرتے اور میرے بھائی نے کہا کر تو مقصد ہی صرف یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں سکون کرنا جیسے سنو میں نہیں تھا جی جیسے سنو میں نہیں تھا وہ جا رہا ہے بابا یہ سکون ایسے نہیں پیدا ہوتا کہ آپ بات بات میں ان کے ساتھ جھگڑا کرتے تو میں نے تیسری مرتبہ مطلب اس کو کہا کہ میں ہم ایسا کیوں کر رہا ہوں تم ان کو بلا منشا چلے یعنی بھائی بولا تو میں نے اسی جواب پھر کیا بھائی لیکن یہ وہ ہم نے نکلو ہمارا بڑا سب کرا تھا سوچ ہے ہمارے یہاں جنتا میں نوجوان لڑکے کرتے ہیں اگر بیوی کا کوئی کام ایسا کرتا ہے بچے کو اٹھایا تم تو اٹھانا ہی پڑتا ہے وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے صرف وہاں اپنے گجراتی لوگ کیا کرتے ہیں وہ بھی ڈبا بلائے گئے بیوی کی ذرا سی خدمت کی تو ایسا کہتے ہیں کہ بکری ڈبا میں برائی کے لیے یہ سوچ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جناب وسلم اپنے گھر میں اپنا کام خود سنبھالتے تھے ہمارے بجلی میں ہیں اب آپ اگر ایسا نہ کریں کہ اس کو کچھ بھی کام کریں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جلد ہے ایسا نہ کریں معاشرت عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مردوں کا خیال کریں جو حقوق دیے ہیں جو احترام ہیں اس کی منظر اچھی عورت وہی ہوتی ہے کہ مرد جب اس کی طرف دیکھے تو اس کی طبیعت میں خوشی پیدا ہے مرد جو ہے کہیں باہر جائے تو وہ اپنی ذات میں اور اس کے مال میں خیالت نہ کرے اپنی ذات میں وہ خیالت نہ کرے وہ کوئی خراب کام نہ کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کے لیے نہیں کہ شوہر نہیں ہے تم پر سفر کرو کھاؤ پیو اڑاؤ بہت سی عورتیں ایسے چھوٹی تو یہ عورت کی علامت نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں ایسے میں دلہن کو اور دلہا کو شادی سے پہلے کتابوں میں دیکھ لینا چاہیے کن چیزوں کے ذریعے سے ہم آپس میں محبت ڈالا آج کا یہ ہوتا ہے کہ نکاح میں بہت خرچ ہوتا ہے ایک آدمی نے خرچ کیا امریکہ میں ہیلی کاپٹر سے آیا اور بڑے ہوٹل سے اس کا ہیلی کاپٹر اترا معلوم کتنے ہزار بیگ خرچ کیے اور اس کے بعد گاؤں گھومنے لیے چلے گئے تیسرے دن وہاں گھومنے لیے وہاں میں معلوم نہیں کیا جو کم لڑکی ٹکٹ کر چل جائے گی اور لاکھوں یہ جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے ماں کینیڈا میں منسوریا کے شہر وہاں حیدرآباد کے ساتھ حاجی منظور صاحب اور بہت پہلے گئے تھے قرآن اس زمانے میں علماء بہت سب تھے تو وہی کتاب پڑھاتے تھے تو حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ میں صاحب میں جب سے آیا ہوں اب تک میں نے تین ہزار لڑکوں کی نکاح پڑھائے ہیں لیکن نبے فیصد کی طرح ہو گئے تین ہزار میں نبے فیصد کو طرح یہ جو یہ بات ہے پیش آئے مسلمانوں میں یہ بات یہ اللہ کی بانیاں اپنے باپ کو اپنے ماں گائے کو چھوڑ کر ہمارے گھر میں آتی ہے اس کو باپ کی شفقت دیجیے ماں کی محبت دیجیے اور بھائی کے ہمدردی دیجیے وہ اس بات کو کش رہے کہ اس کا اپنا خاندان چھوڑا اور آپ کے پاس والا کاش کے مسلمان نوجوان اس کا مطالعہ ہے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے اگر یہ مطالعہ کرتے رہیں گے ہمارا سماج ٹھیک چلے گا اور پھر زندگی آخری تک اور اگر کچھ اچھی نیت سے ہم نے نکاح کیا ہے اس نکاح کرنے پر ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کو اخیر تک ایسا بتا بتائے ہمارے جی، کا معاملات نیت پر ہوتی ہے آپ اچھی نیت کی کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جدا کر رہا ہوں میں اپنی عزت نفس کے لیے اور میں اپنی عزت نفس کے لیے نکاح کر رہا ہوں اس پر آپ کو اس کے آتا ہے ساٹھ سال رہیں ستر سال رہیں آپ کو اس کا شوق ملتا ہی رہے گا اور شریعت نے ہم کو کتنی اچھی بات بتائی بیوی کے منہ میں اگر آپ ایک لکما دیتے ہیں اس پر بھی آپ کو شوق دیتا ہے تب یہ سب اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ نے زخمہ اٹھایا اور سختی کو برداشت نہیں کر سکتے ان کا گرم حصہ نہیں ہمارے بزرگوں نے کتنا انگریزا حضرت جان جانا رحمت اللہ نے بارے میں کتاب سے لکھا کہ ان کی گھر والے تھے بہت سخت مزاج ہے بہت پرابلم لیکن وہ سفر کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ حضرت کی دل بھر زبانی اور آپ کتاب کے اسی میں ہے اسی میں میں اللہ تعالیٰ نے درجہ کو بڑھا رہے ہیں تو کہا اس کو تلاش دے دیجیے کوئی اچھی عورت آپ ان کا میں تلاش دے دوں گا تو کوئی دوسرا احتساب کرے گا وہ بھی سارا بچے گا تو اچھا یہ ہے کہ میں مطلب کر رہا ہوں تاکہ کوئی دوسرا مسلمان اس کی حیثیت سے بچ جائے جو کتنی اچھی بھی ہے کہ میں اس کی تلاش دے دوں گا تو یہ ہم اپنے بچار کوئی دوسرا بچے گا اس میں ہم لوگ میڈم جی اس کے ساتھ پٹائی کا معاملہ کرتا ہے میں تو بتا سکتا ہوں بہت بڑی چیز ہے اللہ بات بہت بڑی اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک پر مفرت فرما دیتے ہیں مفرت کا ذریعہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سونے والے نکاح کو بہت ہی قبول فرمائے اللہ برکت اللہ فرمائے اللہ کے سامنے کا ذریعہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر زندگی میں دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادا کرنے کی وضاحت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے الحمد للہ